عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا کا وارث وہی ہوگا جو مال کا وارث ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چودہ یہ حدیث ضعیف ہے